نزل به الروح الامین قلب کتاب تبارک الذي نزل الفرقان عبده یہ تین تکون ہیں یہ جب دل میں اتریں گی تو پھر قرآن بھی سمجھ میں آئے گا قرآن کا پیغام بھی سمجھ میں آئے گا نہ اللہ کا پتہ ہو نہ اللہ کے رسول سے عشق ہو نہ اللہ سے عشق ہو تو قرآن تو ایک اجنبی پیغام بن جاتا ہے وإذا التبست عليكم الأمور قطع الليل المظلم فعليكم بالقرآن فإنه ماحل مصدق مشافع مشفع من جعله أمامه قاده إلى الجنة ومن جعله خلفه ساقه إلى النار کہ ایک دن آئے گا تم پر کالی رات کی طرح فتنے چھا جائیں گے اور حق و باطل کی تمیز مٹ جائے گی تو پھر جب ایسا وقت آئے گا تو تم میری کتاب کو مضبوطی سے پکڑ لینا و سلطان سیفتر فلا تو فارق الکتاب ایک دن آئے گا حکومت کا راستہ الگ ہوگا قرآن کا راستہ الگ ہوگا جب تمہیں موقع ملے اختیار کا اور چننے کا تو حکومت چھوڑ دینا میری کتاب کو پکڑ لینا میری کتاب کو مضبوطی سے پکڑنا فین ہو المصدق و وشاف مشقہ جس کے بارے میں شفات کرے گا قبول کی جائے گی جس کے بارے میں جھگڑا کیا جائے گا اس کا مانا جائے گا جو اسے آگے رکھے گا اس کا ہاتھ پکڑ کے جنت میں پہنچائے گا جو اس کو پیچھے کر دے گا اس کو دھکا دے کے جہنم میں گرائے گا تو میرے عزیز و میرے بھائیوں صرف ایک درس قرآن کافی نہیں ہے پوری زندگی کی محنت سے زندگیوں کا رخ بدلتا ہے سرات الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم صراط مستقیم کتاب اللہ انعمت علیہم جو اہل اللہ ہیں صحبت سے دین آتا ہے صرف پڑھنے سے نہیں آتا ہے اے میری قوم کے اہل زر دوستوں محترم مقتدر با اثر دوستوں تم کے زیر فلک اور برو زمیں عین الیقین تاب حق الیقین آپ اپنے دیئے یہ سمجھتے بھی ہو اور اشاروں کے نایوں میں کہتے بھی ہو تم کے آج ہو ماجور و مزدور کے تم کے حاکم ہو محکوم و مجبور سے آدمی اور انسان ہوتے ہوئے ان کے جیسے مسلمان مسلمان ہوتے ہوئے ان سے افضل ہو عرفا ہو آلہ تم ان سے برتر ہو بہتر ہو بالا ہو تم ان سے اچھے ہو تم نسل اور ذات میں عقل میں علم میں اور کمالات میں خاص اللہ میاں کے نوازے ہو تم لوگ تیلی تمبولی ہے راجے ہو تم یہ تصور تمہارا ہندوانہ بھی ہے اور مجوسی بھی ہے مسلکانہ بھی ہے کافرانہ بھی ہے ظالمانہ بھی ہے جابرانہ بھی ہے شر وسوا سے ہے ایک خنہ سے ہے جہل پاگل پنا اور بکوا سے ہے کیونکہ اے محترم مقتدر دوستوں بھول بیٹھے ہو شاید تم اس بات کو چودہ صدیاں گزرنے کو آتی ہے اب سرزمین عرب پر اسی طرح جب کچھ ابو جہل جیسے بڑے مقتدر اور کچھ ابو لہب کی طرح اہل زر ظلم و جور و ستم پر بھروسہ کیے مال و دولت پہ لوگوں کی قبضہ کیے رہنے رکھے ہوئے سکڑوں عزتیں لونڈیوں باندیوں کی طرح عورتیں اس پہ ہر مرد نادار و مجھے مجبور کو یعنی مظلوم و مقہور و جمہور کو اپنی بیجا غلامی میں جکڑے ہوئے بن کے سردار کے بار بیٹھے ہوئے اور اسی طرح سے روم و یونان میں چین میں ہند میں مصر و ایران میں چند جبار و قہار و ظالم شقی فطرتن بھیڑیے صورتن آدمی یعنی غندے کے ذل الہی بنے نام خاقان و کسرا و قیسر رکھے رزق ناموس عزت خوشی مال و ذر آدمی کی انا اور خودی چھین کر اپنے سجدے تھے لوگوں سے کروا رہے یا درندوں کے لق میں تھے بنوا رہے ہاں اسی دور لغو خراب اتے میں ظلم کی دو پہر جبر کی رات میں اٹھ کے غاری بحکم خدا کو فارا کی چوٹی پہ سلے علا جیسے شمس الزحا جیسے بدر الدجا آئے نور الغدا آئے کہف الورا صاحب قاب قوسین شق القمر ایک بشیر و مبشر مکمل بشر مرد ہر شاہ لولاک کے مولا کل وہ منیر و حاج سرا السبل ہادیو نادیو و مقتدہ مقتدا و رہنما مصطفیٰ مجتبہ میرے آقا محمد رسول خدا جن پہ صبح و مسا تاب روز جزا بولو یا رب و سلم علا بولو یا رب سلم وسلم بولو یا صلو و وسلم علی بولو یا رب صلو وسلم اے خواص الخواس اے عوام العوام ان پہ لاکھوں درود ان پہ لاکھوں سلام جو اندھیرے میں بن کر چراغ سہر شہر مکہ کی گلیوں میں آئے نظر دکھ کے مارے ہوئے آدمی کے لیے میں ڈوبی ہوئی زندگی کے لیے ساتھ اپنے لیے نسخہ ایک میاں ایک تریاق ہم مجرب دوا ایک منشور رشد و ہدایات کا ایک دستور عدل و مساوات کا نام جس کا کہ فرقان و قرآن ہے جس کو کہتے ہیں سب جزب ایمان ہے لیکن افسوس ایمان رکھتے نہیں چوم چاٹی تو کرتے ہیں پڑھتے نہیں اور پڑھتے بھی ہیں تو سمجھتے نہیں اس کسوٹی پہ خود کو پرکھتے نہیں یہی ام القدب مصحف آخری دفتر علم و دانش متاع یقی ہاں یہی حاصل دعوی موسوی ناسخ باز دعوی عیسیٰ نبی یعنی تکمیر جمیل فکر براہیم کو یا با الفاظ دیگر میرے دوستوں لے کے اسلام کا انقلابی نظام آخری اور مکمل خدا کا پیام آئے خیر البشر آئے خیر الانام آئے پیغمبر انقلاب عوام آئے خیر البشر آئے خیر الانام آئے پیغمبر انقلاب عوام اور دیا حکم آ کر غریبوں اٹھو اے کنیزوں اٹھو اے غلاموں اٹھو رکھ کے کاندوں پہ تم تیشے کو آگن بت برستوں اٹھو بن کے اب بت شکن پاک کر دو بتوں سے زمین غرم ختم کر دو فساد شعوب و امم امتیازات نسل و زبان و وطن دام ابلیسی اور حلقہ اہرمن دوڑ کر سے سب خیال و گما کے سنم تم کے بے شکل واحد خدا کی قسم اے کسانوں اٹھو گلبانوں اٹھو مفلسو بے کسو ناتوانوں اٹھو لے کے تیغے دو دم سر سے باندھے کفن سب بسف جوق در جوق اور نارزن جتنے جب بار ہیں جتنے قنہار ہیں جتنے کفار ہیں لائق دار ہے دشمن آدمیت کے سب برملا بن کے ان کے لیے تم عذاب خدا اے حقیروں اٹھو اے فقیروں اٹھو ساسیوں نوجوانوں بزرگوں اٹھو اور برپا کرو تم سمجھ کر سوا انقلاب انقلاب انقلاب انقلاب اے میری قوم کے اہل زر دوستوں محترم مقتدر با اثر دوستوں یعنی حکام و تجار جاگیردار اور شاہان دی جاگو والا تبار اس سے بہتر نہیں بات کا اختتام عرض کرتا چلوں پھر بسد احترام یاد رکھو کہ تم اے ایک انسان ہو اس پہ دعویٰ اگر ہے مسلمان ہو فرق رکھو فقط کفر و ایمان میں ورنہ اسلام اور اہل قرآن میں کوئی گورا نہیں کوئی کالا نہیں کوئی ادنا نہیں کوئی عالی نہیں اس لیے اے عزیزان عالی مقام خود کو سمجھو فقط خادمان عوام اور آقا نہیں بلکہ بن کر غلام اس پہ بھیجو درود اس پہ بھیجو سلام جس نے تلقین کی جس نے تہدید کی بارہا جس نے لوگوں کو تاقید کی یاد رکھے یہ میرا گھر کی امتی تاقیان اور کبھی آدمیت پہ ظلم و ستم ہو اگر عورتیں اور مر سب مسلمان پر فرض ہے بر بنائے حقوق العباد تبلیغی جمال تبلیغی جمال فرض ہے بر بنائے حقوق العباد تبلیغی جمال تبلیغی جمال